أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین واجب الاحترام علماء اظام علماء کرام میرے پیارے عزیز طالب علم بھائیوں اور سامعین گرامی دارالعلوم کبیر والا ہمارے ملک کے عظیم اور قدیم اداروں جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی آج ہمارے ملک کے عظیم اداروں میں یہ ادارہ ہے آج کی تقریب ختم بخاری کی علماء کا عظیم اجتماع ہے مجھ جیسا کم علم علماء کے اجتماع میں اپنی حاضری کو شہادت سمجھتا ہے اگرچہ ان دنوں میں میرا نکلنا بڑا مشکل بلکہ ہمارے ساتھیوں کے نزدیک بالکل نامعقول میں ان کو ناراض کر کے آیا ہوں وہ تو اب بھی جلد سے نہیں چھوڑتا لیکن میں اپنی شہادت سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کچھ نصیبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دور حدیث ختم کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اپنے شیخ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کا ایک تحفہ آپ علماء کو پیش کرتا ہوں وہ لکھ لو شاید کہ آپ کو کسی اور سے یہ توفہ نہ ممکن ہے ہمارے ساتھی مفتی عبد الستار صاحب کو یاد ہو وہ بیان کر دیں لیکن مجھے یاد ہے میں وہ توحفہ آپ کو علماء کو پیش کرنا حدیث پڑھنے والوں ہمیں جب حضرت نے حدیث شروع کرائی تھی مسلم شریف اس وقت حدیث کے فضائل نے ہمیں ایک شعر سنایا شعر نے فرمایا تھا کہ کلبی کتاب میں میں نے دیکھا غالباً استنبول کے خانہ نام بزرگوں کا مجھے یاد نہیں یہ یاد ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کلمی کتاب میں یہ شعر میں نے پڑھا وہ آپ کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے وہ آپ کو سناتا ہوں حضرت نے فرمایا اس بزرگ نے لکھا ہے اہل الحدیث ہمو اہل النبی اہل الحدیث ہمو اہل النبی علم یس حو نفس ہو انفاس ہو صاحب جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں دن رات جن کا حدیث کا مشغلہ ہے ہمو اہل النبی یہ بھی ایک لحاظ سے نبی کے صحابی ہے نبی کے کیا ان علم یا سبو نفس ہوں اور انہیں حضور کی ذات شریف آپ کے نفس کی صحبت حاصل نہیں ہوئی انفاس ہو صاحب آپ کے نکلے ہوئے الفاظ کی صحبت حاصل آپ کے مبارک سے کلمات طیبات جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ حضور کے الفاظ طیبات صبح شام آپ کو ان انفاس طیبات کی صحبت حاصل ہے ایک لحاظ سے آپ ہی حضور کے ساتھیوں کی مفہوم یہ ہے اور علی آپ کی خوش نصیبی آپ نے ایک سال لگایا حدیث پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک میں کچھ جو بیان ایک کرنا چاہتا تھا وہ مولانا انور صاحب نے بیان کر دیا باقی رہتی قطر ہمارے ناظم جناب محترم فاری محمد حنیف صاحب ہمارے فاضل نوجوان باقی رہتی قدر وہ پوری کر دیں ان اداروں کے متعلق گورنمنٹ کے عزائم کیا ہیں امریکہ کیا چاہتا ہے یہ کیا ہے یہ ساری تفصیلات مجھے تو مولانا نے حکم فرمایا کہ ختم نبوت کا کچھ بیان کرو ختم نبوت کا موضوع تو بہت ہی وسیع موضوع ہے میں چند باتیں ختم نبوت عقیدے کی اہمیت میں پیش کروں الحمدللہ سب کا عقیدہ کہ ہمارے پیغمبر آخری اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے اس سے اکثر واف ہے جب تک کسی مضمون کی جب تک کسی موضوع کی اہمیت کسی کے ذہن میں نہ ہو اس وقت تک اس کے لیے کوئی کرنے کام کرنے کو تیار نہیں اہمیت آئے گی کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے پھر اس کے لیے آپ اپنی زندگیاں وقف کریں آپ اپنے اوقات رقب کریں اللہ کے یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر پورے دین کا دار و مدار ہے اگر ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹ جائے دین ختم ہو جاتا ہے پورے دین کا دار و مدار صرف اس عقیدے کی حفاظت میں ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ جاری مانا جائے اور کسی اور کو نبی مان لیا جائے وہ نبی جو چاہے کہیں ماننا پڑے گا ابھی میں نے دو عزیزیں پڑھی ہیں ایک عزیز حضور فرماتے ان نبوت امر رسالت قدر صاحب نبوت بھی میرے بعد ختم رسالت بھی ختم اور دوسری عزیز الجہاد و مادن لا قیامہ قیام یاد قیامت تک جاری ہے ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیم اس کا یعنی انگریزی نبی اس دجال کی تعلیم کیا ہے نبوت جاری ہے اور جہاد آپ بند ہے اب اس کے پیروکار ہم سے مناظر کرتے ہیں کہ جناب نبوت جاری ہے تم کیسے کہتے ہو بند ہے یا بنی آدم اما یا تی رسول اے بنی آدم رسول آتے رہیں گے ہم بنی آدم ہیں یا تی نور سکیلا استقبال کے لیے تم کیسے کہتے ہو اللہ یس بن الملہ کے تو وقت اللہ چنتا رہتا ہے چنتا رہے گا وہ مناظر کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے ہم کہتے ہیں بند وہ کہتے ہیں دیہات بند ہے ہم کہتے ہیں دیہات جاری اب چونکہ ان کے نبی نے کہا وہ کہتے ہیں جی ہرام نبوت جاری جس کو نبی مان لیا جائے وہ اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے اگر حضور کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہو اور کوئی نبی کھڑا ہو جائے وہ جو کہے گا جو مانتے ہیں مانیں گے ایران میں معاوضہ ہوا مرزا کا یہ تھوڑا سا قبل ایک ہی ہم اثر ہے ایک ہی پانی ہے کتنے کا اس نے پورا دین منسوخ کر دیا نیا دین بنایا دین بہا نئی کتاب بنائی القدست پورا دین ختم کر دیا نبوت ختم نبوت ٹوٹی حضور کے بعد نبی آیا اس نے پورا دین ہی بدل حتیہ کہ اس نے قبلا بدل دی متفق ہے قبلا ہمارا کبلا مکہ میں ہے بہائیوں کا قبلہ اکا ہے کے ساتھ اکا فلسطین میں ہے قبلہ ہی بدل مجھے بتاؤ جین کی کوئی چیز باقی رہی نبوت بدلنے سے پورا دین ختم ہو گیا دین کی ایک چیز باقی نہ رہی ہفتہ کے آپ حیران ہو گئے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹنے سے دین سارا ختم ہو جاتا ہے جو نبی آئے گا وہ جو دین کی بات ختم کرے منسوخ کرے سارا دین منسوخ کر دے ختم بھائی سارا نیا دین ہے نہ ان میں ہمارے کرے نماز ہے نہ روزہ نہ حج نہ زکا سارا دین دیا ہے اس کی تفصیلات ہیں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں سال کے مہینے کتنے ہیں سارے بولو اسلامی مہینے بولو نا انگریزی مہینے دیسی مہینے کب سے ہیں جب سے رب نے آسمان زمین یہاں رب نے کہا ان انہیں تو ان دلہ اند اللہ رچارن کی اللہ کے یہاں سال کے مہینے بارہ ہیں اور بارہ ہی رہیں گے جب تک سورج اور چاند کا نظام ہے شمسی مہینے بھی بارہ اور کمری مہینے بھی لیکن باؤلہ صاحب نے کہا کہ سال کے مہینے انیس ہیں اور ہر مہینے کے انیس دن ہیں اب مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا مذہب یا ایسی قوم ایسی ہے جو سال کے انیس مہینے مانے وہ کہتے انیس ہیں کیوں اس لیے کے نبی نے کہا سال کے مہینے انیس ایک ایسی حقیقت جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں بارہ مہینے بارہ ہی رہیں گے وہ کہتے ہیں انیس مہینے انیس سو نبے میں اس فقیر کو دارالعلوم دیوبند بند بلایا گیا وہاں پر تربیتی کیمپ لگا تھا علماء کا تقریباً دو ہزار علماء پورے ہندوستان کے ہر ہر ضلع سے چار چار پانچ پانچ علماء میں نے جا کے ان کو تیاری کرائی تھی آپ کو بھی بتا رہا ہوں الیکشن کے بعد انشاءاللہ شاء پانچ شابان سے بیس شابان تک پندرہ روزہ کورس جو میں پوری دنیا میں کراتا ہوں وہ میں چنیوٹ میں شابان میں کراتا ہوں وہ آپ طالب علموں کے لیے مولما کے لیے کاپی میری لکھی لکھائی ہے وہ دے دیتا ہوں اوپر سے سمجھا لیتا ہوں اگر وہ آپ کورس سمجھ کر کر لیں میرا دعویٰ یہ ہے یعنی کو مربی مربع تو کیا مرزا کا یعنی قبر سے نکلے آپ کو جواب نہیں دے گا اس میں ایسے ایسے ایٹم بم اور میزائل ہم نے حضرت کو بھی دی ہے کہ آپ وفاق میں اس کو شامل کر لیں پتہ نہیں حضرت کا مشورہ ہوتا یا نہیں اگر آپ دوران تعلیم وہ کتاب اس کا نام بھی رکھتا ہے رد کا کے ذریعے اصول وہ سب سے پہلے جو بند میں چھپی ہے چھ ایڈیشن وہاں چھپ چکی ہے میں نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے پہلے دو سوا دو سو سوے کی اب ساڑھے چار سو سوے پہلے سے فارغ ہوا مولانا سر بدنی نے فرمایا کہ دو چار جگہوں کا اور ویزا مل جائے تو آپ کا دورہ کرایا جائے دلی آ گئے ویزا تو نہ ملا دہلی میں مجھے پتا تھا مہائیوں کا سینٹر ہے بہت بڑا دس کروڑ روپیہ لگا کر انہوں نے کمل کے پھول کی شکل کی بڑی خوبصورت عمارت بنائی میرے ساتھ دو ساتھی آنند تھے جو بند گئے میرے ساتھ خدمت گئے میں چلو آپ کو تماشا دکھاؤں میں ان کو لے کر چلا گیا آپ کے کراچی میں بندوری ٹاؤن سے آگے جو سڑک جاتی ہے وہ زیادہ روڈ یا کیا ہے وہاں بھائی سنٹر ہے میں دو دن جا کے ان کے محفوظ و علمی جو ہمارے دہلی میں استادوں سے مناظر کرتا تھا میں نے اس کے ساتھ اس کے دفتر میں دو دن مناظر حضرت بنوری کی دعائیں تھی اللہ نے اسے دلیل خار کیا میں نے کہا چلو میں امریکہ گیا ہوں دنیا میں سب سے بڑا ان کا مرکز ہے واشنگٹن میں ایک ترجمان لے کر وہاں بھی چلا مجھے شوق ہے امریکہ چلو آپ کو لے جاتا ہوں ہم چلے گئے میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی عالم ہو تو میں کوئی تبادلہ خیال کرنا ہے یہ کہا گیا پوچھا بھائی آپ کب سے ہیں پچیس سال سے ہوں پہلے کیا تھا پارسی تھا کوئی پارسی کوئی ہندو مسلمان کوئی نہیں بھائی بنتا اور قادیانی بھائی بنتے ہیں ابھی یہ کتاب مجھے آئی ہے ہزارے سے کسی بھائی نے لکھی ہے اس نے چیلنج دیا ہے کہ ثابت کر دو کوئی بہائی مطلب چھوڑ کر کاجانی بنا ہو اور کاجانی جتنے بنے بہائی وہ کاجانی مطلب چھوڑ کر بنے محفوظ نے مجھے خود بتایا وہ انیس سو چوبیس تک کاجانیوں کے اخبار کا ایڈیٹر رہا پرانا مول سال تھا ایڈیٹر رہا اس نے بتایا کہ رنگون میں ہمارے کا بہت سارے بھائی محبود بشیر الدین محبود نے لٹریچر منگوا کر مجھے دیا کہ آپ مطالعہ کر کے ان کی رد لکھے میں نے جب مطالعہ کیا میں تو آنکھیں کھلی میں اصل نبی تو یہ مرزا کا کچر پر ہے اب میں نے اپنے شکوک و شبہ جماعت کے ساتھ میں پیش کیے میری کوئی تسلی نہ کرا سکا میں بہائی ہو گیا بے شمار کا جانی بہائی لیکن بہائی کا جانی نہیں ہوتا کل دو گھنٹے ہماری گفتگو رہی دو گھنٹے میں چار آدمی ان کے بدلے میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں نے ایک سے سوال کیا آپ کے ہاں سال کے مہینے کتنے ہیں بڑا اچھل کر کہا انیس انیس مجھے پتا تھا انیس کہے گا میں نے کہا آج کل کون سا مہینہ ہے آج کل وہ اس وقت کیا تھا ہم دسمبر میں تھے میں نے کہا آج کل کون سا مہینہ ہے پڑا ابھی ابھی ہماری جنٹری نہیں بنی کیلنڈر نہیں بنا میں نے کہا ایک سو سال ہو گیا تمہارے نبی کو مرے ہوئے ابھی تک تمہاری جنٹری نہیں بنی اب کام کیسے چلاتے ہو کہتے ابھی اسی کیلنڈر پر چلتی ہے میں نے کہا اسی پر چلتے رہو تمہارا کیلنڈر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا پورا نظام تو بارہ مہینے پر ہو تمہارا انیس کا ایڈجسٹ کیسے ہوگا چل ہی نہیں سکتا پر وہ مانتے ہیں کہ سال کے مہینے انیس ہے کیوں ان کا نبی کا نبی جو بات کہنے ماننی پڑتی ہے ہمارے نبی نے کہا میں رات کو آسمانوں پر سیر کر کے آ گیا عقل مانتی آج بھی نہیں لیکن ہم مانتے ہیں ہمارے پیغمبر نے کہا سچ کا اب جو معاملہ کو نبی مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں جو کچھ وہ کہے ٹھیک ہے پھر میں نے کہا اچھا ان کے نو انیس مہینوں کے نام ہی سنا دو مجھ سے سن لو محرم سفر ربی الاول جنوی فروی بار جے ڈاٹ داون بدو جی تم بھی سنا کہتا ہے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں یاد تو نہیں ہے پھر کتاب نکال کے لایا تو انیس مہینوں کے نام سنا میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبوت ایسی قوت اور طاقت ہے کہ جس کو نبی مان لو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اصل میں آئے یا نہ آئے حضور کی ختم پر ٹوٹ جائے اور کوئی نبی کھڑا ہو جائے دل معمول نہیں رہتا دین کی حفاظت ختم میں نبوت کے عقیدے کی حفاظت میں ہے اس لیے خلیف اکبر صدی کے تعالیٰ نے اس اکیلے کی حفاظت کی جنگ لڑی ہے اس کی سابقہ کے تاریخ میں کوئی مثال نہیں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا آپ سب علماء ہیں جانتے ہیں کہ صدیق کے اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے جب تک اس کا کلا کمر نہیں کیا وہ اس کو بتایا ہے کہ حضور کے بارے میں جھوٹا نبی ہو اس کا انجام کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے مدینے میں پریشان تھے نہ کھاتے تھے میں نے بھیجا تھا کو انہیں ہدایت کی تھی کہ شرابی رضی اللہ تعالیٰ آئے مل کر جا کے حملہ کرنا انہوں نے چند دن انتظار کی بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا اکرما رضی اللہ تھا انہیں جنگ چھیڑ دی شکیت کھا کے پیچھے سدھی کی اکبر کو جو خبر پہنچی جو پہچانی ہوئی صحابہ سے پوچھو مدینے کا کوئی آدمی نہیں چھوڑا جس کو شامل کیا بدری صحابہ بھی شامل کر دیے بعض نے احتیاط کیا حضرت بدری صحابہ کو مدینے میں رہ لے لو بدری صحابہ کو حضور کے خدمت سے زیادہ کیمتی ہے بھیج دیا صاحب پھر یاد رکھو سنو آپ نے سنا ہوگا بارہ سو صحابہ شہید ہوئے حضور کے ختم پر کا حفاظت پر بارہ سو پانچ چھ سو تو قرآن کے حافظ اور کاری شہید ہو گئے کثرت کے ساتھ شہید ہوئے کہ حضرت عمر کو فکر رہا ہے کوئی اگر ایک جنگ کوئی اور ہوئی سارے شہید ہو گئے قرآن کتابی شکل میں لکھا ہوا کوئی نہیں تو ہم اب قرآن سے معروم نہ رہ جائے صدیق اکبر آ کے رسول لچکے کے آپ کو جنگ اور کرے اور سارے حافظ ختم ہو جائے قرآن کو کتابی شکل میں لکھواؤ اچھا صدیق اکبر کہتے وہ کام میں کیوں کروں کیا کتاب کی شکل میں جمع نہیں حضرت عمر اسرار کرتے رہے آخر اللہ نے صدیق کے کی شرح قدر کی تو میں آپ خیر ٹھیک کہتے ہو حضرت صاحب کو بلایا ان کے ذمہ لگایا قرآن کو جمع کرو کتاب کیوں اس کتنے حافظ شہید ہوئے ستر کے لگ بھگ پندرہ صحابہ شہید ہوئے بارہ سو اور بائیس ہزار مرتب قتل ہوا بائیس ہزار ہاتھ کی لڑائی تھی میزائل نہیں گئے کوپے نہیں کی کوئی اور ہاتھ کی لڑائی وہ مٹی کے بت نہیں تھے انسان تھے بائیس ہزار اس زمانے کا آج کی زمانے کی نسبت بائیس لاکھ سے زیادہ وہ تو آبادی اتنی نہیں بائیس ہزار اور میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں تالے بین بھائیوں سے کہتا ہوں نوٹ کر لو اگر آپ کو کوئی ختم کی دلچسپی ہے اس میری بات کو نوٹ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل زمانے رسالت تیئیس سال میں ٹوٹل جو صحابہ شہید ہوئے تو توحید کے لیے اسلام ان کی تعداد کتنی ہے معلوم ہے پھر بتاؤں تو یاد ہے تو ایک دوسرے کا ہی نہ چلے حوالہ بھی بتاتا ہوں رحمت العالمین حضرت تارے سلمان منصور پوری نے حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تین جلد بہت عمدہ انہوں نے لکھ ہے علامہ شبلی نے ہے دو سو نو لیکن کاری صاحب نے لکھے ہیں دو سو انسٹھ صاحبہ مرد عورتیں بوڑھے جوان بچے ٹوٹل صحابہ جو شہید ہوئے جنگوں میں جنگوں کے علاوہ ٹوٹل حضور کے زمانے میں دو سو انسٹھ صحابہ اور کافی قتل ہوئے سات سو انسٹھ ایک ہزار اٹھارہ آدمی حضور کے زمانہ ہے اتنا بڑا انقلاب اور ایک ہزار آدمی میں پچھلے دو سالوں میں جرمنی میں تھا عید میں نے وہاں پڑھی بڑھائی ایک عورت اور سریا شہاب وہ بی بی سی کی بھی نمائندہ ہے وائس آف جرمنی وہ آگے انٹرویو کے لیے کئی سوال کیے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام دہشت گردوں کا مطلب عام ہم پر بہتان اور الزام کہ مسلمان دہشت گرد ہیں دہشت گردی کا پیمانہ ان کا اپنا ہے اگر مجاہد روس سے لڑ رہے تھے تو مجاہد تھے اب روس ختم ہوا اب امریکہ کے لیے یہ دہشت گرد بن گئے یہ اپنے پیمانے میں کہا یہ الزام ہے اسلام امن کا مذہب ہے سلامتی کا مذہب ہے میں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کا انقلاب آج دنیا میں حضور کا کلمہ پڑھنے والے سب سے زیادہ ہے چھ ارب آبادی ہے چھ ارب آبادی میں ڈیڑھ ارب حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور حضور کی اسلام کی عمر سب سے چھوٹی ہے اسلام کی عمر چودہ ساڑھے چودہ سال عیسائیت کی عمر دو ہزار سال یہودیت کی عمر اور زیادہ ہندو مذہب کی عمر اور زیادہ عمر میں سب سے کم اور امت حضور کی سب سے زیادہ میں کہا ایک امریکی نے کتاب لکھی ہے دنیا کا ایک سو انقلابی انسان جو دنیا میں انقلاب کر پاس عیسائی ہے امریکی ہے اس نے سو انسانوں میں بارہ نمبر ہمارے نبی کو دیا صلی اللہ سارے کو صلی اللہ پہلا نمبر ہمارے سر اس نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا انصاف تو کیا اپنے نبی کو تیسرا نمبر ہمارے نبی کو پہلا ہمارے نبی کا نمبر ہی پہلا ہے اتنا بڑا اور ایک ہزار سارا آدمی اور ٹوٹل صحابہ کتنے شہید ہوئے بولو انہیں نکل گیا ہے دو سو انسٹھ اور ختم ہوا کے کتنے شہید ہوئے کتنے اندازہ لگاؤ اس عقیدے کی اہمیت کہ سدی کے اکبر بارہ سو صحابہ قربان کرا کے اس عقیدہ کا تحفظ کیا ہے اور دوسری بات سنو کہ یہ عقیدہ اور حضرت صدیق کے اکبر کا یہ عمل کتنا تھا فاروق اعظم جیسا انسان صدیق کے اکبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ہر کرتا ہے قریب رسول میں آپ سے سودا کرتا ہوں کیا میری ساری زندگی دیکھی آپ نے کون کہہ رہا ہے عام آدمی ہے کوئی معبولی جس پر حضور نے دعائیں مانگ کر دی جس کے بارے فرمایا لوکان بھائی نبی اگر میرے بھائی نبی ہوتا تو اور ہوتا جس کے بارے فرمایا پہلی امتوں میں لوگ محبت ہوتے تھے جن سے خدا باتیں کرتا تھا اگر میری امت میں کوئی خوش نصیب ہے تو عمر ہے جس سے رب باتیں کرتا عمر کی رائے پر وہی کرتی وہ عمر جس کے بارے حضور نے فرمایا اما عائشہ نے پوچھا ایک رات بکرا صاف تھا سارے جگ مگا رہے تھے سارے ان انگن کو گن نہیں سکتا ان انگریز نے پیو بھی نہیں گن سکتا بڑے کو آپ کرے گھیر لو گھیر سکتے اما آشا کے دل میں ایک عجیب خیال ہے یار رسول اللہ کوئی آپ کا امتی ایسا بھی ہے جس کی دیکھنے ستاروں جتنی ہو آپ نے کہا ہاں ہے اب مائکل میرے دل میں خیال ہے اگر وہ کچھ نصیب ہے تو میرا باپ ہی ہو سکتا ہے اور کون ہو میں نے بڑی بےتابی سے پوچھا وہ کون ہے آپ عمر میں جس کی نیکیاں ستاروں سے بھی مائکل کا میرا باپ آپ تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی سے زیادہ مٹاک میں اچھا جو کتاب ہے اس میں حوالہ میں نے خود پڑھا حضرت عمر نے آ کر حضرت صدیق کے اکبر سے کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے مجھے اپنی راتوں میں ایک رات دے دے اور دنوں میں ایک دن دے دے کون کہتا ہے عمر میری زندگی کی نیکیاں لے لے تین راتیں جب نبی کا پہا دے رہا تھا اور دہلی میں ان تین راتیں گھر والی ایک رات مجھے دے باقی سورت اور جنہوں نے جب نبی کی ختم نبوت کا پہلا دے رہا تھا اور ختم نبوت کی حفاظت کر رہا تھا ان جنہوں نے ایک دن مجھے دے رہے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے جا قدر کرنے والے بھی چلے گئے کہ کی اکبر کا یہ عمل کتنا اونچا تھا اور جیسا انسان ساری زندگی کی نیکیاں دینے کو تیار ہے ایک دن جو حضور کی ختم کا حفاظت محترم اس سے اندازہ لگاؤ وقت چونکہ محدود ہے اور آزاد بیان کرنا ہے میں اس پر گھنٹہ ڈیڑھ بیان کرتا ہوں صرف ختم کی اہمیت عقیدے کی اہمیت کیا ہے ایک سو آیات قرآن میں ہے دو سو سے زیادہ احادیث ہیں مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمد اللہ علیہ کی بڑی جامع کتاب ہے خرید کر کے رکھو پڑھو ختم کامل اس کا نام ہے تین حصے پہلے حصے میں ایک سو آیات دوسرے حصے میں دو سو احادیث رستے میں تیرہ سو سال کے محدت مفتر ملتحد اور یا بزرگ ان کی بات نہیں ہے بڑی جانے کتاب باقی تقریر چھوڑتا ہوں صرف آپ کو توجہ اس لیے دی ہے یہ عقیدہ ہم کتنا ہے آج یہ کتنا پوری دنیا میں پھیل چکا ہے شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں یہ نہ پہنچا میرا نزدیک اسلام کے خلاف سب سے زیادہ خطرناک یہ فتنہ کا ہے کوئی مسلمان جلدی سے عیسائی نہیں ہوتا ہندو نہیں ہوتا بھائی نہیں ہوتا کا نہیں ہوتا ہے کیوں عیسائی یہ نہیں ہوتا وہ سمجھتا میں اسلام سے نکل کر کفر میں جا رہا ہوں یہودی ایسی یہ نہیں مانتا ہندو ایسے میں اسلام سے نکل کر کفر میں کا یعنی جیسے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اچھے اسلام میں جا رہا کیوں کلمہ ہوئی نماز ہوئی اذان ہوئی وہ فرق نہیں کا یعنی نماز پڑھ رہا ہو ایک سنی پڑھ رہا ہو یہ اسلام کا لیول لگا کر کفر پھیلا رہی اسلام کے نام سے کفر کی تبدیل ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا دو باتیں سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ گی اگر اجازت دو تو میں سنا دوں قاری صاحب اجازت دونوں باتیں چھپی ہوئی ہیں میرے سینئر کا ہی ہے بہاور پور میں جب حضرت لیے تشریف لائے جامع مسجد میں تقریر فرمائی ہے تو اپنی تو پنب سی کہ میرے پلے کچھ نہیں میرا دامن خالی ہے میرے پاس کوئی عمل نہیں میں ایسے ہی آیا ہوں کہ حضور کے ختم کا وکیل مان کر کہ شاید میری بخش ہو جائے ایس انداز میں باتیں کی جو لوگوں کی چیزیں نکل مولانا عبد الرحمان حضار رحمت اللہ ان کے شاگرد تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضرت توازو کر رہے ہیں قدر نفسی فرما رہے ہیں اگر حضرت کے پلے کچھ نہیں دے دیا تو اور ہمارے پلے کیا ہوگا وہ حضرت کی تھوڑی تعریف کرنے لگے کھینچ کر بٹھا دیا بیٹھ جاؤ کہا یہ صاحب یہ صاحب میری ایسے غلط تعریف کر رہے ہیں اگلا جملہ جو فرمایا میں وہ سنانا چاہتا ہوں یہ چھپا ہوا ہے اپنے مولانا اظہر شاہ نے لکھی نا کتاب اس میں بھی چھپا ہے دارالعلوم جو کا چار چھپا اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات ہم پر کھل گئی ہے یہ بات ہم پر کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر مزدور کی رتوں کا تحفظ نہ کرے گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر مزدور کی کا تحفظ ہو دوسرا جو مقولہ سنو بڑی پرانی بات ہے ڈیرا خان جہاں بزرسان نورمانیہ کا سالانہ جلسہ تھا میں بھی وہاں حاضر ہوتا تھا شمس العلماء حضرت مولانا شمس افانی رحمت اللہ علیہ وہ چار پائی پر تشریف فرمت اور علماء بیٹھے تھے میں بھی چلا گیا ملا بیٹھ گیا ایک بات تو حضرت فرمانے لگے یہ اکیلا شخص یہ حضرت شمس الحق کے الفاظ ہیں علماء کے مجمع میں یہ اکیلا شخص پوری جماعت سے زیادہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو ٹوٹا پھوٹا کام ہے دوسری بات فرمائی کہاں بیٹھ جاؤ حضرت کا آخری ملبوز فرمایا کہ جب حضرت آخری وقت تھا آپ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے دارالعلوم جو بند کی مسجد میں پہنچاؤ چل نہیں سکتے تھے کاریں اس وقت نہیں تھی گھر دور تھا روم سے ہم دیکھا ہے مجھ جیسا اب بیکار ہمارے پاس ان کے لیے کار نہیں چار پائی پر اٹھا کر حضرت کو مسجد میں پہنچایا گیا وہاں جگہ بنائے گی تبھی حضرت کو بٹھایا گیا بڑے بڑے شاگرد بیٹھ دو باتیں حضرت سے فرمائے حضرت نے فرمایا میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے چودہ سو سال میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اس کا بڑا کوئی نہیں پیدا ہوا اس زمانے میں کہا جب ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت شاہ شاہ کے مزوج کی تصدیق کر رہے ہیں آج دنیا کے کناروں تک یہ پہنچ چکے ہیں مشرق سے سے سے مغرب شمال جہاں دنیا شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے یہ فقیر بھی الحمدللہ دنیا کے چاروں کناروں اخیر تک پہنچا ہے حضور کے خطروں کے علم کو لے کر تغال یورپ کا آخری ملک ہے سمندر کنارے پر یہاں تارک میں ریاض رحمت اللہ نے پتہ کرتے کرتے گھوڑے ڈال دیے تھے کہ اللہ تیری زمین یہاں تک معلوم ہی تیرا کلمہ پہنچا دیا یہ فقیر بھی وہاں گیا ہے ہم نے دریا سمندر کنارے پر ساتھ تم بھی گواہ جاؤ حضور علوری رقم کا پیغام الحمدللہ للہ تک کون کوئی ملک نہیں جنوبی افریقہ آخری کونا ٹاؤن ہم وہاں گئے ہیں یا رات میں بھیجا مقدمہ کا کہا جائے وہاں بھی کہا جائے مولانا جاتے رہتے ناروے شمال میں سب سے آخری ملک ہے ناروے جس کے ساتھ کتب شمالی ہے جہاں چھ مہینے دن اور ٹھاوے وہاں بھی کہا جائے آپ کے نیچے امریکہ کنیڈا وہاں بھی کہا جائے تو شاہ صاحب اس وقت فرماتے ہیں میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے چودہ سو سال میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوا ان کی فراست کہ اس فتنے کا بانی کون اس کی قوت کیا ہے اب کا یعنی ہمیں پیش کرتے رہتے ہیں سو سال پہلے ملتے نے کہا تھا ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے تم کہتے وہ جھوٹ ہے اب اس کا انعام سچا نہیں ہوا اس کی تبلیغ زمین کے کناروں تک نہیں پہنچ گئی باقی پہنچ گئی میں اس کا جواب دیتا ہوں کئی جواب ایک جواب میں یہ دیتا ہوں یہ الہام خدا نا تھا انگریز کا تھا جس انگریز نے اس پودے کو لگایا تھا وہ کہا بیٹا میں تیری تبلیغ زمین کے کناروں تک پہنچے گی کیوں اس کی پوری دنیا میں اپنی کو اس کی حکومت میں اسکول کا روم نہیں ہوتا میں ٹریٹ میں جزائر بھی تھی جس کے بعد زمین ختم ہے وہاں بھی جہاں نے مجھے مجھے بھیجا ہم نے رات پور کیا لندن ساڑھے دس کرے معلوم ہوا وہاں کیا ٹائم آئے گا یہاں صبح کے ساڑھے دس بارہ گھنٹے اور وہاں اس وقت کی کرنسی جو چلتی اس پر ملک آزاد کا فوٹو تھا وہاں اس کی حکومت ہے اس کی حکومت سورج غروب نہیں ہوتا الحمدللہ اب اس کی حکومت سمٹ سمٹ چمٹا کر صرف برطانیہ میں رہ گئی یہاں سورج کبھی نظر ہی نہیں آتا کبھی آ جائے نا سورج مما مم میں نکل پڑتا ڈنگے ڈنگے غسل کرتے ہیں دھوپ کا جی؟ تو اس فتنے کا پانی وہ ہے آج امریکہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے وہ اس کی کچھ پلائی کر رہا ہے واقعات ہیں دردناک ہیں کیا بتاؤ کس طرح کچھ کسی یادی کی جائے امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے کیا ہو یہ رمبے کا نام بدلا ہے یہ میری تیس سال کی جدوجہد ہے امریکہ نے سفیر لے تھا جنیجوں کے پاس نام نہیں بدلنا جنیجوں نے کیا تھا خان صاحب دامت برکاتوں میں وہ تدریرا تھا مرکز کے کا ایم ایڈی ہے سب بولے گا اس کا بیان میں نے اس سے لکھ دیا ہے اس خود لکھ کر دیا کہ یونیشو نے وعدہ کیا ہم نام بدلیں گے دو مہینے کے بعد میں کیا میں نے کہا آپ نے وعدہ کیا نام نہیں بدلا تو کا گا مدد صاحب میں کیسے بدلوں امریکہ نے سفیر بھیجا یہ نام نہیں بدلنا تم کیسے کہتے ہو تو خدا نے کام کرانا تھا پر سارا جسم کس کس کے دروازے پر گیا کس کس سے کہا کیا ہوا کیا نہ یہ نام رکھا کیوں کب رکھا اور ہم نے بدلا کیوں پتہ ہی کسی کو نہیں اس کی تفصیلات کا یعنی کہ اولادیں مجھے معاف نہیں کریں گی نسلیں معاف نہیں کریں گی اب بھی امریکہ اور برطانیہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ قرارداد واپس ہو جائے اور انشاءاللہ نہیں ہو ان کا باپ نہیں کر سکتا میں نے دل برطانیہ کا وزیر خارجہ کا آج کا وزیر دفاع اس نے تعریف کیا ہے پارلیمنٹ میں کہا تاجر کو بڑا ظلم ہوا کیا ان کے شہر کا نام بدل بڑا ظلم ہوا میں بھی وہاں گیا میں نے کہا تم بے ہو تمہارے بڑوں کے نام ہم نے بدلے کسی نے شو تک نہیں فیصلہ باد کا نام کیا تھا بولو نا آپ کے تو سسرال کا پہن گاؤں شہر ہو کیا نام تھا لائن انگریز تھا انگریز نے آباد کیا اٹک اچھا، کا نام کیا تھا کیمل پور کیمل انگریز تھا شاہوال کا نام کیا تھا مین گمری انگریز جن تھا اور میں نے کہا تمہارے بڑوں کے نام ہم نے بدلے کیوں تک نہیں کی یہ نام بدلے تمہارے پیٹ میں تو مروڑ ہوتا ہے کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیوں یہ فتنا ان کا لگایا ہوا ہے تو میں ہر کر رہا تھا دور جا رہا ہوں حضرت چاہتا نے دو باتیں فرمائی ایک یہ کہ تاریخ اسلام کا میں نے مطالعہ کیا ہے چودہ سو سال میں جتنے فتنے پیدا ہوئے اس سے بڑا کوئی فتنا اور دوسری بات فرمائی جو اس فتنے کی سرکوپی میں لگے گا حضور اکرم کو جتنی خوشی اس سے ہوگی اور کسی سے نہیں ہوگی اور فرمایا اس کی جنت کا میں ضامن ہوں انور شاہ فرماتا ہے جو اس فتنے کی سرکوپی کے آپ کو وقف کرنے لگا ہے اس کی جنت کا میں ضامن ہوں یہ حضرت تھا شب الحق لات میں مجھے محفوظ رہا میں نے لکھا اور حضرت سے دستخط کروائے میرے پاس محفوظ ہے حضرت محترم یہ فتنا ہے اس کے اسباب ہے ایک سبب ہمارے علماء کی ناواقفیت ہے ایک عام قادیانی چار پانچ آرتیوں سے یاد ہو عام قادیانی اجرائے نبوت وفات مسیح تو ہمارے ایک مسلمان نوجوان کو تبلیغ کرے گا اس کا طریقہ ہے پہلے دوستی لگاتے کبھی چائے پلائی کبھی شہر پر رہ گیا کبھی کوئی تاکہ نفرت دور ہو جائے یہ پہلی سطح یہ سطح جب ہو جاتی ہے تو دوسری سطح علماء کے خلاف نفرت علماء بڑے ایسے ہیں علماء ایسے ہیں جو ہماری کمزوری ہے وہ بیان کر کے علماء سے نفرت جب وہ سمجھتا علماء سے نفرت ہو گئی اپنا لطیقہ لگاتا ہے وفات مسیح کا کہتا ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ تو ہمارے نبی کی تو ہی ہے ہمارے نبی تو زمین میں اور عیسا آسمان پر دیکھو یہ عیسائیوں کا شیر پڑتا ہے کہتا ہے شہرت کی جان ہے عیسا زندہ ہو آسمان پر مضبوط ہو زمین چاہے جہاں ہمارا ہمارا نبی نبیوں کا سردار وہ تو زمین میں عیسا آسمان پر اب اس کے جذبات مشتعل کرتا ہے پھر اس کو ایسے پڑھ کر سناتا ہے کہتا ہے دیکھو اللہ فرماتا ہے حلط میں پڑھو نا حضرت عیسیٰ والی ماں محمد اللہ رسول نہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط میں قبل رسول پیسا اللہ کا رسول ہے اس سے پہلے تمام رسول گزر گئے اب وہ کہتا کیا مانا عیسا سے پہلے سارے بہت ہو گئے تھے نہیں کوئی زندہ ہے کوئی نہیں زندہ پھر سیم آیا تھا ماں محمد اللہ رسول کا خلط میں قبل حضور سے پہلے بھی سارے گزر گئے مر گئے عیسا بھی مر گیا بہت ہو گیا اب اس کو علماء سے کر دیا کا مترف ہے علماء کے پاس اس نے جانا کوئی نہیں جی، جو مطلب اور اس پر وہ اپنے ایسے حدیث سے پڑھ پڑھ کر اس کا دماغ خراب کرے گا جب اس پٹری پر چل گیا اس کا عقیدہ بن گیا عیسا بہت ہو گیا آگے لائن صاف ہوگی عیسا بہت ہو گیا وہ تو آئے گا نہیں تو برزا کا یعنی کہتا ہے آنے والا مسیح بہت میں ہوں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہمیں ٹریننگ کو ہم ٹریننگ لینا نہیں چاہتے اب میں مرنے والا ہوں ہر سال کہتا ہوں پتہ ہی میرا آخری سال ہے مجھے تو نہیں پتا اب میں الیکشن پہ پھر مجھے زبردستی کھڑا کیا گیا ہے اس لالچ میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ شاید اللہ اسمبلی میں میرے جو اور ادھورے کام رہتے ہیں مجھ سے وہ کوئی کام کروا لے میں آپ تمام علماء کا ہر نمائندہ ہوں اسمبلی میں جو حضور کی ختم کی آواز اٹھاتا ہوں یا کاریال کرا اور کوئی بھی نہیں تین سو ساڑھے تین سو کے ایوان میں ایک ہی رہا اکلوتا آپ کا نمائندہ تو شاید رب کوئی اور یہ کام جو رب نے لیا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اللہ نے اسباب بنا ہے میں نمبر ممبر نہ ہوتا رفیق تارا صدر نہ ہوتا یہ کام کبھی نہ ہوتا اس کتاب کو ہم نے منسوخ کی تارا کی طرف کیا اس نے کہا میرا نام نہ لکھو نام کے بغیر لکھا ہے اب میں نے ان کو دی جی وہ صدر نہیں رہے میں نے کہا اب جو دوسرا ایڈیشن چھپے آپ کا نام رکھ لوں ہاں، جی اب رکھ اور رکھ جی اللہ نے ایک کام کرانا تھا میں کہا آپ اور کام مجھ سے لے لے ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں میرے لیے M P A M L A کوئی عزت نہیں اللہ نے جو ختم نوت کی وجہ سے پوری دنیا میں عزت دی ہے اس کے سامنے ایک ہزار لاکھ کی M L M P O کوئی چیز نہیں ہے پر میرے علاقے کی مجبوری ہے میرا کھڑا ہونا حضرت یاد کی تھی میں نے مہربانی کی ہمارے امتحان لے کر سند مجھے دے دی ہے تو میں نے وہ سند جمع کرا کے ڈبل ایم اے بن گیا جی؟ اور وہ سند ہماری موتبر ہو گئی باون سال کے بعد امتحان دیا ڈرتا تھا بھلے کیا ہوگا لیکن الحمد للہ سوال بڑے آسان تھے تو ہم جیسے نلائکے بھی حل کر ہاں؟ نہیں آپ کی بڑی مہربانی باہر میں آج یہ کر رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میں ہر سال تیاری کراتا ہوں اور ہمارا کو طلبہ کو اگر آپ بھی اس کی خواہش رکھیں تو تشریف لے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں بخاری کی نسبت سے کیونکہ ختم بخاری ہے تو ختم بخاری اور قادیانی کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے میں وہ ذکر کر دوں کہ اور حدیث کے مالی اور محرب اور نکات وہ تو محدثین بیان کریں گے جی پہلی حدیث اور آخری حدیث میں ربط کیا ہے یہ ہے وہ سارے مسائل میں تو چاہے وہ بیان نہیں کرتا ہماری تو جہلوں والی بات تھی دو باتیں ایک برزے کی جہالت ارے بن دیکھ یو آپ سب پڑھ چکے ہیں امام بخاری کا نام کیا ہے سر میں اچھا زور سے بول محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعی مرزا نے اپنی کتابوں میں جہاں لکھا ہے احاظ میں بار بار امام محمد اسماعیل امام محمد سارا پنجابی میں نام ہے محمد اسماعیل محمد الو سے پتا تو محمد بن محمد اسماعیل یہ تو جہانت ہے جھوٹ سنو اس کی کتاب ہے شہادت القرآن مشہور کتاب ہے سفا اس کا اکتالیس ہے میں نے اس جھوٹ پر ایک شکست خوردہ مناظرہ جیتا تھا صرف اس ایک جھوٹ پر مولانا عبداللہ جو توئی والے مرحوم ڈاکٹر تنظیم سنت کے تھے ہمارے علاقے میں اللہ میں دوست میں قریشی مناظرہ طے کر کہ وہ کرے گا مناظرہ تو بھی چلے جانا میں بھی چلا گیا قاضی نذیر بڑا ان کا خراب تھا رئیس المناظرین اس کے ساتھ تھا ڈاکٹر صاحب اس کے پائے کہنا تھے وہ ایسے ایسے سوال کرتا کہ میرا جواب نہیں میرا فلاں سال کے جواب نہیں میرا فلاں سوال کا جواب نہیں بہت برا اثر پڑا لوگوں پر وہ اپنی بات پر آئے ہم نے چلاکی سے ٹائم لیا جو رئیس بنانے کا اپنا مقیدہ تھا بہت بڑا ذمہ دار ہے کا بیٹا ایم پی اے وزیر شریف بنتا ہے میں نے اسے کہا کہ مناظرہ ختم ہو رہا ہے کام خراب ہے تم مناظرے کا اعلان کر کے مجھے کہنا کہ چلیوٹی کو بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے اجازت دے دے میں کھڑا ہو کر میں چیز منازع ختم ہو اور اعلان کیا بھائی منازہ ختم اب گھر جا کے سوچو کون سچا کون جھوٹا لیکن مولانا چریوٹی کو بات کرنا چاہتے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ کھڑے میں کھڑا ہوں میں الحمد للہ والا ادھر کالی نظیر کھڑا ہوں لیکن ابھی نے کوئی حق نہیں مناظرہ ختم ہو چکا ہے اب یہ تقریر نہیں کر سکتا اس نے کہا بھائی سنو تو صحیح پتہ نہیں کیا کہتا ہے اگر یہ تقریر کرے گا تو میں بھی کروں گا تو بھی کرنا تو بھی کرے اس کی تو سنو جتنے سوالات اس نے کیے تھے جن کے جوابات مولانا ڈاکٹر عبداللہ نے نہ دیے میں ایک ایک کر کے نوٹ کیا میں کھڑا ہوا میں نے تمیز پانی میں کا اللہ مناظرہ صاحب مرزے کے سسکو کے مرزا سچا انسان ہے جھوٹا ڈاکٹر صاحب نے مرزے کے بے شمار جھوٹ پہ کیے گوئیاں کی جس کو ایک کو بھی ہے کافی جی، سچا ثابت نہ کہا البتہ خلط موضوع خلط مبت کرتے ہوئے اس نے موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں کی ہیں اب چونکہ مناظرہ ختم ہو گیا ہے لہذا میں ان باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں کچھ بھی کہیں بھرنی آئی کہ نہیں میں نے ایک ایک بات کا جواب شروع کیا قاری صاحب کا یہ تو اس کا یہ جواب اس یہ کہا کہ ایک گھنٹہ لگا کے سب صفائی کر اس کے بعد میں نے کہا یہ اب ہماری استادی سمجھو چلاتی مناظرہ تو ختم تھا بخاری ہمارے ساتھ تھی اتفاق کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اور جھوٹ تو پیش کیے یہ جھوٹ اس وقت پہ اور کرتے بھی تو ایک اپنا انداز ہوتا ہے میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور سے مختلف ہے میں بخاری نکالی میرے پر میں نے وہ کتاب نکالی مرزا لکھتا ہے اگر تمہیں حدیث پر ایک بار ہے تو پہلے ان حدیثوں کو دیکھو جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو اسار کتب بادہ کتاب اللہ یعنی جب امام مرضی آئے گا تو بخاری میں لکھا ہے آسمان سے آواز آئے گی آزا خلیفت اللہ المادی بخاری میں لکھا ہے ارے سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح یہ کس پایا اور مرتبہ کی حدیث ہے جو اس کتاب میں درج ہے جو آزاد کو تو پایا اللہ کا ہے اتنے زور شور سے اب بخاری میں نانی جان کو پتنہ آدتہ ہی کوئی اب میرے پاس تھا تین سو روپیہ گیٹ پرانی بات میں نے تین سو روپئے بخاری کے اوپر رکھا میں کہا صاحب یہ تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ بخاری میں یہ عزیز ہے میں کہتا ہوں جھوٹ ہے اس نے جھوٹ بولا ہے بخاری میں عزیز نہیں ہے تم بخاری سے عزیز نکال کے دکھاؤ تین سو روپئے بھی دوں گا تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کے مدد مزید قبول کروں لیکن میں یاد رکھو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آدھار میں تو آسمان پھٹ سکتا ہے چار سورج میں نور ہو سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے ماں نے پیسہ نہیں دینا جو مجھے بخاری کے عزیز دکھا میں جب چڑھ گیا نا اس پر اس کے چھکے چھوٹ گئے اس کے منہ سے بات نہ نکلے لوگوں نے تالی بجا دی لی موٹی زندہ باد اب جب سب کھڑے ہو گئے وہ بخاری میں ہو تو نہیں پا رہے میں نے کہا دنیا کا کوئی نسخہ لے رہا کسی بخاری میں مجھے یہ عزیز دکھا کھڑا ہو کر کہتا ہے جی کنزور مار میں ہے اور تیرے مال تیری کون سنتا کنٹر مال میں ہو یا کسی بھی ہو بخاری میں نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یا نہیں بولو امیر مرزا لکھتا ہے سوا دو سو بائیس تو ایک بات میں جھوٹا ہوگا اس کا کسی بات پر بڑا توحفہ بولے لکھتا ہے جھوٹ بولنا مرتاد ہونے سے کام نہیں اب یہ جھوٹ ہے یا کوئی نہ مرزا مرتاد ہوا یا نہیں مرتاد ہونے والا نہ مالی اور نبی ہوتا ہے پچھلے کتاب ہے حقیقت سفا دو سو چھ اس میں لکھتا ہے جھوٹ بولنا گو کھانا ایک جاتا ہے جھوٹ بولنا گو کھانا آپ کہ تمہارا مرزا گو کھاتا تھا کہتا ہے جھوٹ گو گو کھانے والا ماضی ہوتا ہے تو ہم ثابت کرتے گو کھاتا تھا یہ جھوٹ ہے اگر جھوٹ ثابت ہو گیا تو وہ ہو کھاتا تھا سچ بچن اس کی کتاب ہے لکھتا ہے وہ کنجر جو بلدو زنا کراتی آتی ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں شرماتے تو جو خدا پر جھوٹ بولتے انبیاء پر جھوٹ بولتے آسمانی کتابوں پر جھوٹ بولتے اور یہاں پر جھوٹ بولتے شرم نہ کرے وہ کون ہوا اگر آپ یہ ایک جھوٹ ہی یاد کر لیں اور کوئی کاجانی آپ کو ملے تو اس کو کہو یار تمہارے میں نے لکھا ہے بخاری میں عزیز ہے ہمیں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کے ملی نہیں اگر ہمیں عزیز ڈھونڈ دو ہم تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کے مل رہی ہو جائیں انعام بھی دیں مل سکتا یعنی قبر سے بھی نکل رہے تو بخاری سے عزیز ہی نکال سکتا تو میں نے بخاری کی نسبت سے ایک اس کی جہالت اور ایک اس کا جھوٹ پیش کیا ہے باقی علمی باتیں انشاءاللہ علماء کریں گے میں اسی پر اکترا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرما کے ایک دفعہ پھر اسمبلی میں پہنچا دے شاید جو میرے ادھورے کام رہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی سی کامیابی تا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ